عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا آپ جواب میں معزن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے اشہد انہ محمد رسول اللہ تک ہم سے اسحاق بن راہوائی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 612 سو بارہ